سائنس تنظیم المدارس اہل یہ کیا احمد خان کے جو پہلے مسلمان سیاسی رہنما تھے جنہوں نے ستر لکھا تو شروع ہو رہا تھا لہرے کر کے ہاں۔ کسی کو یہ جگ سو سٹر میں ساٹھ سو روپئے سو سو کرنا یہ درخواست سمان وہاں پر خراب ہوتا کے مدل جب اللہ میں دوار تازہ سامان کر سب سے لڑکن بننے مسلمان کسی کو نہیں معلوم تھا حج جو اس مدے خدا پرست کی عبادت کی یادگاری میں ہے اسلام کہہ رہے ہیں ہاں۔ کہا تھا بہت سوچ بچار کر کہا اچھا پھر اگے اگے چلو حضور پاک کے واسطے میں کو لفظ بول رہا ہے کرنا خراب پڑا جس طرح اور جس لباس میں اس نے کی تھی محمد رسول اللہ شروع سولیزیشن سولیزیشن کی زمانے میں بھی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بدھی بدھے دادا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا زمین آسمان نہیں پھٹ پہ ہے بس اس لڑائی کو کنجر ہے جس کو زمانے کی لبن پوری ہے وابی اس طرح کی گستاخی کر سکتا وابی آخ نبی ہمارے جیسا بشر ہے واشی جانور نہیں آخ سکتا ایسا کو لڑا کہہ رہا یہ واشی آخ جانا اور یہ ہوئی لفظ سکول ہے جنہیں واشیانہ صورت اور واشیانہ لباس ہاں، پندرہ گل چک امام اہل سنت دسو وہ ادھر نے یہ یہاں کے مدرسے کے بکواسا نے یہ امام اہل سنت کا فتح ہے امور شرین در امتیاز عقائد سنیین سنیا دے عقیدے دی پچھان واسطے بھی چیزاں پہلی شاید آپ نے لکھی ہے سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں لکھا ہے انہوں نے کی لکھا ہے درواز جڑا جی من سننی نہیں پہلی نشانی ہونے حکومت تنظیم والے نے یہ کی پہننے اچھا ہاں، پہلے تو ایسے بندے تیار کیا ہاں جی، ہاں جی۔ اور یہ نظریات اصل دینا چاہتا ساری اس قوم نو جی کے سو تو منتقل ہوگا نا جی وہ تو قوم میں چاہ گئی ہے نا سکول دیا کتابیں جو رسول اکرم سرکار سک اور انبیاء علیہ السلام پرانے بزرگ سے لکھے آواشی جانور تھے ان کو تمیز نہیں تھی کھانے پینے کا پتہ نہیں تھا ڈنگر تھے فلاں انسان باندھوں کی طرح تھے لکھے انسان ابتدا میں جناب اتلی اتلی اتلی ابتدا میں انسان ہاں، اچھا، اچھا، میں ہاتھ نہ پڑے اچھا،

اللہ نبی حضرت آدم سی یا کوئی اور سی تھی اندازہ کرو بھی وادی کا برا رنگ آ کے رکا کرتے یہ مسلمان حوانہ وادیا نے اتنا بڑا کوئی پتا نہیں ہاں، والا جس نے حیوانہ کے نام کرا دیتا ہے بھی لاؤ نا جی بچے ان کو سنو کی ہو فزیکل جدید کی بھی سائنس کی کی ہو ہاں، ہاں، جا بچے فزیکل ایجوکیشن لیا جن کے اندر عورتوں کی فوٹو آؤ ایک لطیفہ اور لکھو بیان نظامیہ جی

اچھا، دیوبندی اچھا، دے یہ چھاپے نے ظاہر ہے جدو چھاپے چھاپے نے نے تو تحسین نال ہاں، ہاں، بالکل یعنی اس دن میں نا سال ہے جس میں کروایا تارکار مطلب پیے کو نہیں پتہ نہیں کنارا سرگوا محترما سبھی خالد جی حضرت جی محترما سبھی خالد کشمیر کا صدر شوبا فزیکل ایجوکیشن گورنمنٹ کالج بڑا خواتین سرگودا اچھا کریں ah, بلوال کا ہے پہلے بلوال جی جناب رخسانہ صدر شعبہ فزیکل ایجوکیشن گورنمنٹ کالج بڑا خواتین بلوال ہے نا شکریہ کن نے تسا ویک لو پورا ملک جو سے اظہار تشکر ہو رہا ہے اظہار تشکر ہو رہا ہے اور جزائے خیر کی دعا دیتی جا رہی ہے ہر ضلع کا نام ہر تقریباً جی، دوسرا دعا تو تھوڑی ہونا بھی کس چیز پہ دکھتی ہے میری بار گاہلے میں دعا کہ مسنت کو اس کا ہاں، اجر کر تم پتا ہے اجر اجر کرتے تم پتا اجر تو عبادت سے ہوں جی ہاں۔ کہ نہیں ہوں ہاں، ہوں عبادت دیکھتے جس کا پروفیسر آنی ہے نا وہ پروفیسر وزارت شکر پروفیسر نے بلوال دی پروفیسر نہیں مطلب کوئی ضلع ایسا نہیں کہ شاید یہ جس کا پروفیسر یا پروفیسر نہیں کرنا ہو سکتا ہے ہوں جی جی ہے تو لانتی تے وزارت شکر ہو رہا ہے دعا دیتی جا رہی یہ قوم دی تعلیم ہے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تو رسول اللہ دے فرمان تو علم ثابت کیتا جا یہ علم ہے اور حضور دے فرمان تو ثابت کیتا جا رہا ہوں دسو جڑا یہ جائز سمجھے وہ مسلمان ہے صرف جائز سمجھے تو جہا یہ فرض سمجھی کرا ہے عبادت سمجھ رہا ہے تو دعا دے رہا ہے پھر وہ گورنمنٹ پوری دے کالج دے پروفیسر سارے شہر دے نے اتوں ویکو دے جی، دیتی ہے مسنت نو اللہ آزاد دے رہا اور لطیفے کی گل اگر ایک اور جو لکھی اتنے لکھا نا نئے سلیبس کے این مطابق یہ مطلب یہ نکلیا بھی پورا سڑے اس طرح دس ہوں آرام سے دعا کریے تو کافر ہو جاتا ہے بندہ

اگلے دن گل ہوئی میں دس بجے جا آ کر سر لیا میں کیا بھائی یہ دسو اسان برخے پوان کا کہہ رہے ہیں دھی گھر بٹھا